وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے جب کوئی شخص اپنی کوئی امانت کسی کو دیتا ہے مثال کے طور پر اس نے کپڑے بنانے کے لیے آپ کو دیے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی امانت ہے اور وہ اس کا مالک تو وہی ہے تو اس کی اس امانت کا اس لباس کا اس کپڑے کا آپ کو جس کام کے لیے دیا گیا تھا اس کی سلائی آپ کو کرنا تھی اس اور وہ اسی کی چونکہ وہ ملکیت تھی تو آپ بغیر مالک کے پوچھے اس کی چیز کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں تو یہ تو آپ نے شرعن ایک غلط کام کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو اس سے اس شخص سے معافی طلب کرنا تھی کہ آپ آئے نہیں اور میں معافی چاہتا ہوں میں نے ایسا سا کر دیا یہ میں نے غلط کیا تو آپ اپنا جو میں نے حق تلفی کی ہے تو آپ مجھے معاف فرمائیں اور میں آپ کو جو ہے دوسرا لباس اسی قیمت کا جس پر آپ راضی ہوں میں بنا کر کے دیتا ہوں اور آپ پھر وہ جو آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا سلائی نہیں لینا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو آپ اتنی قیمت کا اسا ہی لباس اس کو بنا کر کے دیں اور جب تک وہ بندہ نہیں آتا آپ اس کو سنبھال کر کے رکھیں اور حفاظت کریں یا پھر اس کے گھر والوں کو بنا کر کے لوٹا دیں بھائی وہ نہیں آ رہا ہے تو اس کے گھر کے لوگ تو ہوں گے تو کسی بھی طریقے سے بنا کر کے اس کو جو ہے اس کے گھر تک پہنچا دیا جائے یا پھر اس شخص کا انتظار کیا جائے تو چونکہ ورنہ اس پھر اس کی حق تلفی ہوگی اور قیامت کے دن اس حوالے سے پھر آپ سے مطالبہ کیا جائے گا اور اس بارے میں سوال ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے کہ قیامت میں آپ کی پکڑ ہو آپ اس کو اتنی قیمت کا لباس جو آپ نے اس کا اس سے پہلے تو معافی تلافی کریں پھر اتنی ہی قیمت کا لباس جو اس نے آپ کو دیا تھا اس کو دوسرا لا کر کے سل کر کے دیں اور پھر اس سے جو ہے آپ اس کو یہ لباس اس تک پہنچایا اور وہ نہیں آتا جب تک نہیں آتا اس کا انتظار کریں اور اگر آپ کو معلوم ہے اس کے آنے میں وقت لگے گا تو آپ جو ہے اس کا وہ لباس اس کے گھر والوں کو سونپ دیں کہ میری ان سے بات ہو گئی تھی اور یہ کپڑا ان کا سل گیا آپ لے جائیں تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں